www.attableek.com The Reviver of Iman بلغوا عني ولو آية فقال فليبلغ الشاهد الغائب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو آپ والی محنت کا ذمہ دار اس امت کا ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرنے والا ہے ہر فرق آپ والی محنت کا ذمہ دار اور اس امت کو پوری امت کی ذمہ داری اس امت کے ہر فرق کو پوری امت کی ذمہ داری دی گئی دنیا بھر میں جتنے انسان بستے ہیں مسلم یا غیر مسلم سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور کمی کی بات یہ ہے کہ ہماری عمر کے اتنے سال گزر گئے اور ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا اس کو اپنا کام نہیں سمجھا حالانکہ یہ بڑا کام بال بچوں کو پالنا کمائی کرنا دنیا کی مشاغل میں لگنا سب چھوٹے کام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد آپ والی محنت یہ سب سے اونچا کام سب سے اونچا کام دنیا کے سارے کام چھوٹے کام ہیں اور یہ دین کا کام یہ بڑا کام دین کی محنت دین پورا کا پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور دین کی محنت دنیا میں زندہ ہو جائے ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ کا حکم اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کی مبارک سنتیں آپ کی مبارک سنتیں مسلمانوں میں زندہ ہوتا ہے پوری دنیا میں زندہ ہوتا ہے سارے کے سارے مسلمان مرد بھی عورتیں بھی سب کے سب آپ والی سنت میں چلنے والے ہیں مردوں کے چہروں پر حضور کی سنت ہو مسورات اگر گھر سے نکلے تو با پردہ نقاب ڈال کر یہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سارے مسلمان چل رہے ہیں اس کی محنت کر اور ہر مسلمان کو دین کی کرنے والا بنا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ذمہ دار بنایا اور مستورات کو بھی ذمہ دار بنایا مردوں کی بھی ذمہ داری ہے مستورات کی بھی ذمہ داری خالی مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے دیکھیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی محنت فرما رہے ہیں اور آپ کے عہد مبارک میں آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے صحابہ وہی محنت فرما رہے ہیں اور گھروں مستورات صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین وہ بھی دین کی فرما رہے ہیں وہ بھی دین کی فرما رہے ہیں مستورات میں بھی دین کی محنت میں کمی نہیں تھی اس طرح مرد ساری انسانیت کے لیے فکر مند تھے ایسے ہی مستورات بھی ساری انسانیت کی ذکر مند اور جس طرح مرد اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور دین کی محنت کرنے کے لیے دنیا میں مختلف ملکوں میں اور دنیا کے مختلف بر اعظموں میں پہنچے ہیں اس طرح مستورات بھی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ملکوں کو پہنچی یہ الگ بات ہے کہ مردوں کی جماعتیں زیادہ نکلی اور مردوں کے ساتھ مقصورات سب کے ساتھ مقصورات نہیں ہوتی تھی کچھ کے ساتھ ہوتی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو اپنی ازواج متحرات کیجیے قرندازی مایا کرتے تھے اس سفر میں میرے ساتھ کون جائیں گے اگرچہ آپ پر واجب نہیں تھی قرندازی آپ کے لیے ضروری نہیں تھی لیکن آپ اپنے ہماری امہات المین کی دل تعلیم قلب کے لیے آپ کو اندازی کمایا کرتے تھے اور جس کا نام نکل آتا ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے ام المنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو سفر تو بڑے مشہور ہیں ایک سفر میں آپ کا ہار گم ہو گیا اور اس کا واقعہ پیش آیا منافقین نے ناؤ باللہ آپ پر تو بند لگا دیا آپ اس سفر میں ساتھ تھے اسی طرح دوسرے سفر میں بھی آپ کا ہار گم ہو گیا تھا اور نماز کا وقت آ گیا پانی صحابہ کے پاس وضو کے لیے نہیں تھا اور آس پاس کے قریب میں پانی نہیں تھا صحابہ بہت پریشان اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات صحابہ بہت خوش ہوئے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کا خاندان مبارک خاندان ہے جب بھی امت پر کوئی دقت آئی اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے کے کو آسانی پیدا کروں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل مات تو محد المین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسفار میں ہوتی تھی تو یہ بات نہیں کہ مقصورات سفر میں نکلتی نہیں تھی بلکہ نکلتی تھی اور ہم ایک آیات صحابہ میں ایک آیات صحابہ میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ تو تعلیم کی حلقوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ حضور کی حالت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے آتے تھے وہاں جا کے آرام فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ تشریف لے گئے آرام فرمایا اور پھر آپ کی آنکھ کھلی آپ مسکراتے ہوئے اٹھے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اب حق اللہ سنت تو آپ کیوں مسکرا رہے ہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں اپنی امت کی جماعت دکھائی گئی ہے مجھے خواب میں اپنی امت کی جماعت دکھائی گئی ہے جو سمندر میں سفر کر اور اتنے اچھے لگ رہے ہیں اتنے اچھے لگ رہے ہیں گویا بادشاہ اپنے تحت پر بیٹھے یعنی جیسے بادشاہ اپنے تحت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں اور جیسے کہ ہم سنتے ہیں اب تو عام طور سے بادشاہ آتے نہیں رہی عام طور سے نہیں رہی لیکن پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ عمدہ غرب گڑھ نباس پہن کر سر پہ تاج سجا کر قیمتی تخت پر وغیرہ وغیرہ اپنے احتام سے بیٹھتے تھے اور بہت اچھے لگتے تھے لوگ بہت ان پہ جو ہے رش کرتے تھے کہ ان کو بادشاہ ملی ہوئی ہے گویا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح وہ اچھے لگتے ہیں اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے میں پہلی سفر کرنے والے اچھے لگے کون ہستی ہے آپ اللہ میری دعا مانگیے کہ میں بھی اسے مانتی ہوں میں بھی اسے مانتی ہوں آپ نے دعا فرمائی اور پایا کہ تم بھی جماعت کرتا ہو پھر دوبارہ پیٹ گئے آرام فرمانے کے لیے دوبارہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور پھر اٹھے اس کے آتے ہوئے پھر پوچھا کہ رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں فرمایا کہ مجھے خواب میں اپنی امت کی ایک اور جماعت دکھائی گئی ایک اور دکھائی جماعت دکھائی گئی جو اسی طرح سمندر میں سفر کر رہی ہے اور اتنے اچھے لگ رہے ہیں گویا بادشاہ اپنے تحت پر بیٹھے گئے اب دوبارہ اشیاء کے آسو اللہ میری دعا مانگیے میں اس جماعت میں بھی ہوں نشاط نہ کہ نہیں ہوں پہلی جماعت میں ہوں اب اندازہ مائیے کہ حضور کی خالہ مذاہب تو حضور سے بڑی ہوں گی عمر میں حضور کی حیات میں کتنا سال آپ دنیا میں تشریف ہوا رہے اس کے بعد آپ کا وشال ہو گیا حضرت عبدالک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا دو سال چند مہینے پھر ان کا انتقال ہو گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا ان کے زمانہ خلافت دس سال اور چند مہینے پھر ان کو شہید کر دیا گیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا ان کی خلافت کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لشکر تبدیل دوں جو سمندر میں سفر کرے اور شام کے ملک میں عبرس جزیرے میں یہ لشکر جائے اور اللہ کے دین کو وہاں زندہ کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ سفر کرے حضرت عثمان دو سو تنگی سے انہوں نے اجازت دے دی انہوں نے اجازت دے دی چانچوں نے لشکر تقسیم کیا اور یہ حضرت ام حرام اپنے شوہر حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سفر میں ساتھ اور لشکر یہ وہاں پہنچا عبر جزیرے میں اور وہاں تین کی محنت فرمائی ان وہاں کے وہاں کے رہنے والوں نے اسلام کو شروع میں نہیں لائے صلح کر لی صحابہ سے صحابہ نے وہاں انتظام فرمایا اپنے ساتھیوں کو مقرر مایا حکومت نے اور مختلف انتظامات میں اور اس کے بعد جو لشکر تھا واپس آنے لگا کہ حضرت ام حرام اپنے خچر پہ سوار ہونے لگی پہ سوار ہوئی سمندر کی طرف آنے کے لیے تاکہ سمندر کے قریب پہنچ کر اپنے جہاز میں سوار ہوں اور میں اور آپس میں تو جس کا اور جو اس پہ سے گر پڑی ان کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی اور وہاں قبرص جزیرے میں ان کی خبر بنتی ایک جماعت نے آ کر سنایا ایک جماعت نے آ کر سنایا کہ ہم شام کی ملک میں ہماری تشکیل ہوئی اور ہم قبرص جزیرے پہنچے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے حضرت ام حرام وہ بھی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت آج تک اس قبر قبر وہاں محفوظ ہے اور اس, اس قبر پہ لکھا ہوا ہے آدھا قبر امرأة صالحة ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیک عورت حضرت ام حرام کی خبر ہے اور اس کے بعد پھر ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کس طرح یہ مریم منورہ میں تھی اور حضور نے حضور خواب اور اس دعا کرانا اب جو حضور شاپ مانا کہ تم پہلی جماعت میں ہوں گی تو وہ بات اندر ایک پوری سماجی کہ یہ پہلی جماعت میں تھی اور دوسری جماعت کی تبدیل دینے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ وہاں عمر جزیرے میں مقبول ہو چکی تھی تو ان کی خبر اللہ کے راستے میں ان کی خبر اللہ کے راستے میں عمر و جزیرے میں آج تک محفوظ ہے تو مستورات بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ حضرت معاویت میں ابھی سفیان بہت ہی روز رحان ہوں ان کا سفر ہوا شام کا لشکر لے کے وہاں پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کی بہن یہ دونوں ساتھ اور ان کی بہن حضرت ام حکم بنت أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان उनकी बहन हजरत उम्म हकम बिन अबी सुफियान ये अपने भाई के साथ वहां गई और अल्लाह करना हुआ कि वहां बीमार हो गई और वहीं इनका इंतकाल हो गया और वहीं इनकी खबर पर अतुल हराम भी उब्र जजीरे मदफून हुई और अतुल हकम हज मुआविया बिन अबी सुफियान की बहन और उम्मुल मुमीन हज उम्म हरीबा की बहन یہ وہاں مقبول ہو گئی سیرت اور محاذ کی اہلیہ یہ بھی حد ساختہ بن کے حد ساختہ بن کے پوردہ یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس ذریعے میں گئی تھی یہ تو واپس آ گئی اور ان کی قبر وہاں بن گئی ایسے ہی حضرت محاذ بن جبل اور یہ لوگ بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا معلم بنا کر بھیجا تھا یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا اور ان کا واقعہ اپنے فضائل اعمال میں ہیں جب حضور کو روانہ ہمارے سے اشارہ سمایا تھا کہ اے محاذ اب تم جا رہے ہو واپس آؤ گے تو مجھ کو نہیں پاؤ گے میری خبر میں سے گزرو گے میری خبر سے گزرو گے اور محاذ رونے لگے آنکھوں سے رونے لگے حضور نے بہت مشکل پا لیا حضور کی بھی آنکھیں بہنے لگے ہے جو, جو بھی کہیں ہو میرا کام چل رہا ہے وہ میرا ہے اور یہ وہاں پہ یمن کسی لے گئے یہ وہ مہاجم جبل یہ بھی شام کے ملک میں تشریف لے گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا وہاں شام میں قبرس کے قریب بہار ایک قلعہ تھا اس کا محاصرہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا اور ان کی اہلیہ ان کی بہن ان کی بہن ان کے ساتھ تھی کر رہا ہوں کہ جس طرح مرد اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور اللہ کے راستے کی مشقتوں کو برداشت کرتے تھے ایسی مصورات بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق رکھتی تھی اور اللہ کے راستے کی مشقتوں کو برداشت کرتی تھی اور جس طرح صحابہ یہ یقین کر چکے تھے کہ یہ دین کی محنت کرنا اور دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ایسی مستورات بھی یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کا پورا کا پورا دین اللہ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتیں پوری دنیا میں زندہ ہو جائیں یہ ہماری ذمہ داری اور اس کے لیے مستورات بھی فکر مند ہوتی تھی اپنے مردوں کے ساتھ الگ راستے میں نکلتی تھی اور گھروں میں رہ کر بھی دعائیں کرتی تھی دعائیں کرتی تھی اور اعمال مشغول رہتی تھی اعمال مشغول رہتی تھی ذکر میں تلاوت میں دعاؤں میں اور تحجد میں اٹھ کر امت کے لیے دعائیں سمایا کرتے تھے اللہ تم مہاترین کو بھی اللہ تعالیٰ اجمعین ذکر میں تلاوت میں اور تعلیم و تعلم میں مستورات ان کے پاس آتی تھی اور آ کر مسائل پوچھتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسائل انہوں نے سیکھے ہوئے ہوتے تھے خاص طور سے مستورات کے مخصوص مسائل وہ امہات المین مسکرات کو بتا دیا کرتی تھی بتا دیا کرتی تھی اور اسی طرح گھروں کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ مہات المین مستورات کو سکھایا کرتی تھی تو مستورات بھی تو مہات منی بھی اور صحابیات بھی اس طرح حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ حکایت صحابہ موجود ہے اسی طرح حکم شریف کا قصہ بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں حکایت صحابہ میں کہ گھروں میں جا جا کے آپ کو دعوت کیا تھی مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں کفار شام و گھر میں آتے تو آ کر دیکھتے کہ گھروں میں گئے بدلے ہوئے ہیں ان کے جو ان کی جو باتیں بدلی ہوئی ہیں اور یہ تو ایسی باتیں کر رہی ہیں تو جس طرح یہ جو بیٹی ہو جاتے ہیں باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں نہ کرتے تھے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں یہ کون ہمارے گھروں میں آتا ہے ہمارے پیچھے اور ہماری مسکرات کا ذہن خراب کر دیتا ہے کھوج لگاتے لگاتے حضرت ام شریف اور دیوار عنہ کا نام آیا اور رہنے کے قابل نہیں ہے اور یہ ہماری عورتوں کو خراب کرتی ہے اب حضرت ام شریف ذمہ داری سمجھ جیتی یہ دعوت دینا اور ایک ایک ایک ایک مسورہ کو اللہ کی طرح بلانا اور بے دینی سے ہٹانا یہ جو مرض اور یہ مصراط اللہ سب کو توڑ رہے ہیں اس سے ہٹا کر اللہ کے احکامات پر اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جانا اس لیے انسانوں کی ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکموں کی پورا کرنے میں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے اب انہوں نے جمع ہو کر یہ کیا اس خاتون کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے ملک بدر کر دیا جائے اور جہاں سے شادی ہو کر آئی ہے اس کو وہیں بھیج دیا جائے چند کافی مقرر کیے اس کو لے جاؤ اور اس کو اس کے ماں باپ سے اس کے بیٹے میں چھوڑا اب کفار کو جو ناراضگی تھی اور کفار کو جو صحابہ سے اختلاف تھا وہ ان کی دعوت دینے کی وجہ سے تھا ورنہ مکہ مکرموں میں تو اور مذاہب والے بھی تھے نسوارا بھی تھے اور دوسرے مذاہب والے بھی تھے کفار کچھ نہیں کہتے تھے تو تمہارا اپنا مذہب ہے ہمارا اپنا مذہب ہے لیکن صحابہ اور اسی طرح صحابیات رضی اللہ المعین جو دعوت کیا کرتے تھے اور جن کی دعوت دینے سے کفر پہ چوٹ پڑتی تھی اور اللہ تعالیٰ حق کو زندہ کرتے تھے حق زندہ ہوتا تھا اور باقی پہ چوٹ پڑتی تھی اس سے کفار ناراض ہوتے تھے اور ان سے ان کی مخالفت کرتے تھے اب یہ ہے ام شریف اگر ایک جملہ فرما دیتی اب آئندہ میں دعوت نہیں کیا کروں گی تو اپنے شہر کرما سے نہ نکالتے لیکن یہ ماشاء اللہ صحافیت تھی اور یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ میری ذمہ داری ہے مسورا ہونے کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتی تھی اور گپا نے جب یہ طے کیا اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئی کہ میں مکم کرما جیسا مقدس اور پاکیزہ شہر چھوڑ سکتی ہوں لیکن دعوت والی نیت نہیں چھوڑ سکتی دعوت والی نیت جو میری ذمہ داری ہے اللہ نے ذمہ لگایا ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی چاچے وہ کپڑا لے کر چلے اس کو اور اتنی سختی ان پر کی اتنا ان کا ظلم روا رکھا کہ خود تو سواریوں کے سوار تھے اور ان سے کہتے تھے پیدل چل اب عورت کا کمزور اور پیدل چلتی تھی عرب کی مکہ مکرمہ کی گرمی سخت گرمی گرم ریت اس پر چلتی تھی پیدل اور جب یہ کفار کہیں یعنی پر پڑاؤ ڈالتے تو خود کو خیمہ لگا کر خود تو خیمہ لگا کر اپنے خیمے میں جا کے آرام کھاتے پیتے آرام کرتے اور ان کو باہر گرمی میں دھوپ میں چھوڑ دیتے ایک دن دو دن تین دن گزر گئے نہ کھانا نہ پینا پیدل چلنا تکان سے برا حال دھوپ سے برا حال تین دن کے بعد ایسی حالت ہو گئی اب ان کا انتقال ہوا جب انتقال ہوا کفار کو بھی یقین ہو گیا اب یہ بچنے والے نہیں اب خود ان کو بھی یقین ہو گیا کہ بس اب تو میں دنیا سے چلی جاؤں جب پڑاؤ ڈالا ان کو باہر دور سے ڈال دیا خود اپنے خیمے میں چلے گئے کھایا پیا سو گئے سو گئے اور یہ باہر گرم ریت پر دھوپ میں پڑی ہوئی ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں شاید اب فرشتہ آ جائے شاید اب فرشتہ آ جائے لیکن جب آدمی دین پر چلتے ہوئے اور دین کی کرتے کرتے استقامت اختیار کرتا ہے کوئی مشقت آ جائے کوئی تکلیف آ جائے اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا چلا جاتا ہے اللہ پھر رحم فرماتے ہیں اور اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں اب فرشتے تو آئے نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے جنت کا ٹھنڈا میٹھا پانی اٹھا رہا آسمان سے ڈول اتر رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ڈول کو دیکھ رہی ہے جب ڈول کے قریب پہنچ گیا اٹھ اٹھ کے کے بیٹھ بیٹھ گئی گئی اور ڈول میں سے پانی کیا بڑا ڈول تھا کچھ پانی کے کپڑوں پہ گر گیا کچھ پانی زمین پہ گر گیا زمین پہ گرا جو ریت گرم تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی کچھ ان کے کپڑوں پہ گرا جو گرمی لگ رہی تھی وہ گرمی لگ ختم ہو گئی اور وہ پانی جنت کا پانی جو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی تھی جو پانی کے پینے کے بعد ان کی بھوک بھی ختم ان کی پیاس بھی ختم اور ان کی تھکان بھی دور ہو گئی حشاش بشاش تازہ دم ہو کے بیٹھ گئی تازہ ہو کے بیٹھ گئی اور بعد میں مایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایسی خاصیت رکھی ایسی خاصیت رکھی کہ اس دن پانی پینے کے بعد مجھے موت تک پر کبھی پیاس نہیں اللہ تعالیٰ نے پیاس ہمیشہ کے لیے بجا دی میں گرمی کے موسم میں دھوپ میں لے جایا کرتی تھی مجھے پیاس نہیں تو جب بندہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اور جم جاتا ہے اللہ کے دین پر اور دین کی محنت پر پھر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے کفار جب سوچ ہوتے اطراض تھا کہ ام, ام شریک تو شاید مرکھ ہوئی ہوگی اس کو دفن کر دیں گے ہم واپس چلے جائیں گے مکہ مکرمہ باہر جو نکلے دیکھ تو حضرت ام شریک رضی اللہ صلی حشاش چل رہے ارے ام شریک تو نے کہاں سے کھایا تو نے کہاں سے پیا اچھا اب سمجھے ہم اپنے خیمے سو گئے اور تو نے ہمارے خیمے میں گھس کر ہمارا کھانا کھایا ہمارا پانی فرمائے لگی نہ میں تمہارے خیمے کے اندر گئی اور نہ میں تمہارا کھانا کھایا نہ میں تمہارا پانی پانی پیا جا کر اپنے کھانے پینے کو اچھا جب انہوں نے ڈول اور ان کی پیاس بجھ گئی ان کی بھوک ختم ہو گئی ان کی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تکان بھی دور کر دی جیسے ڈول آسمان سے نیچے اترا تھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ڈول واپس پانی پر چلا گیا اب کفار خیمے بھاگتے ہوئے گئے جا کر دیکھا تو ان کا کھانا کھجور وغیرہ جو بھی کھانا تھا جو کا تم رکھا ہوا ہے پانی جو کا تم رکھا ہوا ہے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا پھر باہر نکلے اور کہنے لگے عمر شریف جب تو ہمارے خیمے میں نہیں آئی ہمارا کھانا نہیں کھایا پھر تو نے کہاں سے کھایا یہ تیری حالت کیسے بدل گئی انہوں نے سارا واقعہ سنایا اللہ رب العزت نے ان کی استقامت ان کے جمنے پر ان کی استقامت ان کے جمنے پر اللہ تعالیٰ نے کو یہ ہدایت کا دروازہ کھول اور وہ کلمہ پڑھ کے وہ کافر مسلمان یہ ہمارا کام محنت کرنا ہے ہمارا کام محنت کرنا ہے اور اللہ کے راستے کرتے کوئی تکلیف آ جائے کوئی مشقت آ جائے اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا اللہ تعالیٰ اس کو قبول پا کر امت کے لیے ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ قبول پا کر اس کو قبول پا کر امت کے لیے ہدایت کے فیصلے پائیں میرے مسلم بھائی دوست بدرو ہم سب مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم خود اللہ کے راستے میں اپنی مصرات کی بھی فکر کریں اپنی مصرات کی بھی فکر کریں ان کی ذمہ داری یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر دیکھیے جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ رب کے راستے میں نکلنے پر ہم کو اپنے اپنے دین کی فکر نصیب ماتے ہیں اور پورے پوری دنیا میں دین کی زندہ کرنے کا شوق اور بلولا حقیق کی نیت کرنے کا اللہ پاک ہمیں جذبہ نصیب پاتے ہیں ایسے اپنی مصنوعات کو لے کے اللہ کے راستے میں جائیں گے اپنی مصنوعات کو لے کے اللہ کے راستے میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں بھی دین کی محنت کرنے کا شوق اور جذبہ اور صحافیات کی طرح اور وہ محد کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کی طرح ہماری مصنوعات کے دلوں بھی دین کا اور دین کی محنت کا شوق پیدا ہوگا یہ ہماری ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے حضرت اپنی کی ہم نے ذکر نہ کی ان کے دین کی ان کی نماز کا نمازوں کو کیا حال ہے قرآن پاک پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی اللہ کا ذکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی اللہ کے میں چل رہی کہ نہیں چل رہی دیکھیے ہمارے گھروں میں دین آ جائے ہمارے گھروں میں ہمارے بچے دیندار بن جائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری مصروعات کا ذہن دین والا ہو ہماری مصروعات کا ذہن دین والا ہو دیکھیے مرد تو صبح کو اپنے کام پر چلے جاتے ہیں شام کو اپنے کام سے واپس آتے ہیں دن بھر بچے کس کے پاس رہتے ہیں بھائی مستورات کے پاس اپنی ماؤں کے پاس اپنی بہنوں کے پاس تو اگر ہماری ہماری مسکورات ہماری ہماری بہنیں ہماری بچیاں ان کا ذہن کی چیز کے مطابق ہوگا اللہ اور صبح پر چلنے کا جذبہ ہوگا تو ہمارے بچوں کا ذہن بھی کچھ بنے گا خدا خاصہ اللہ نہ کرے ہم نے ان کے دین کی فکر نہ کی اور ان کے دلوں میں دین کی محنت کا جذبہ نہ بنا اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر ان کے اندر پیدا نہ ہوئی ساری امت کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے ساری مصولات کے اندر اللہ کے دین کی زندہ کرنے کی فکر پیدا ہو جائے اگر یہ ہماری مصولات کی فکر پیدا نہ ہوئی تو میرے دوست بجو اور ہمارے گھروں میں دینداری نہ ہوئی اللہ کے احکامات نہ ہوئے ہمارے بچے کبھی دیندار نہیں بن سکتے کبھی دیندار حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دنیا میں آنے والا بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه دنیا پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں ہمارے بڑے ہمارے اکابر شاد ماتے ہیں گھروں کا جیسا ماحول ہوگا ہمارے بچے ویسے بنے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر گھروں میں یہودیت والا ماحول ہوا رسالیت والا ماحول ہوا مجوسیت والا ماحول ہوا تو بچے پھر یہودیت والے رسالیت والے اور مجوسیت کے ذہن والے بنیں گے یہ ہو نہیں سکتا گھروں کا ماحول تو یہودیت والا ہو اور بچہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ آپ کے خود ظاہر مانی الگ بات ہے اور عام طور سے تو گھروں کا جیسا ماحول ہوتا ہے بچے ویسے بنتے ہیں اس بھائی بعد کو اپنی مصروف کی شنگاری کی ان کے لیے ان کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلنا اور ان کا وقت لگوانا یہ انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری اور اپنی مصروف کا بھی اور ساری امت کی مصروف کی فکر کرنا ساری امت کی کی فکر کرنا ملکوں میں جتنی مسلمان مصرات ہیں ان کی ذمہ داری بھی تو ہمارے اوپر ہے جیسے مردوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ایسے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر وہ بھی تو حضور کی ہیں مستوراتی تو حضور کی ہیں ان کے اندر دین زندہ ہو جائے ان کو میں وہاں کے مرد یہ بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ جس طرح مردوں کی جماعتیں بھیجتے ہیں اس طرح ہمارے ملکوں میں مستورات کو بھیجیں تاکہ ہماری مستورات آپ کی مستورات کی ذمہ داری کو دیکھ کر ان کے دین والے لباس کو دیکھ کر ان کے دین کے اعمال کے چلنے کو دیکھ کر ہماری مصنوعات کی اعمال چلنے والی ہے ہماری جماعت کرغستان کے ملک میں گئی کرغستان میں روس کی ایک ریاست ہے کئی سال پہلے کی بات ہے جبکہ ہمارے مفتی رام الدین صاحب حضرت فاضد القادر صاحب بھائی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی محمد رقیب صاحب ہمارے جو بزرگ لیے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے اس کو بہترین بدلا فرمائے ساری حیات سے اس وقت وہ جماعت کام کر وہاں جماعت کام کرنے گئی تو ایک مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی جماعت اصل کے بعد کیا مگر یہ بات جماعت بیان کر رہی تھی تو وہاں کی جو مسلمان مقصودات بڑی عمر کی وہ بڑی چادر اوڑھ کر کر کے مسجد کی دیواریں چھوٹی تھی دیوار کے باہر آ کے بیٹھ گئی بیٹھ گئی اور بیان سنتی رہی جب بیان ختم ہوا تشکیل ہوئی دعا ہوئی مستورات کھڑی ہو گئی اور ہمارے پاکستان کے ساتھیوں کو جماعت جو گئی بھی تھی ان مردوں کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ بزرگ یہاں پر مردوں کی جماعتیں سے ہیں ہمارے مرد آپ لوگوں سے چین سیکھتے ہیں اور ان کے اندر گھی شوق پیدا ہوتا ہے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی تربیت سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ہم مستورات بھی تو آپ کی ہیں ہیں ہم بھی تو آپ کی آپ واپس جائیں گے تو اپنے بزرگوں کو اپنے کے بزرگوں کو ہمارا سلام کہیے گا ہماری طرف سے اور ان سے کہیے کہ آپ آپ کی کی بہنیں کو سلام کہہ رہی ہیں ہیں اور کہہ رہی کہ ہمیں بھی دین کی ضرورت ہے اور اپنی مشکلات کو بھیجیں تاکہ ہماری مشکلات آپ کی مشکلات سے دین سیکھ سکیں ہمیں کون سکھائے گا ستر سال ہم لوگ ظلم کی چٹیاں پستے رہے اور سب سے بڑا جرم ہمارے ملک میں کلمہ پڑھنا اللہ کا نام ہمارا سب سے بڑا جرم تھا جس پر کسی کو بخشا نہیں جاتا تھا اور اس کو جیل میں لمبے عرصے کے لیے یا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی جس جیسے کہتے بھی ہم نے اپنے دین کو کل میں کو باقی رکھا اب ہم مشکلات کس سے دین سیکھیں اس لیے ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں کا ہمارا سلام کہیے گا آپ لوگ بھی بزرگ ہیں ہمارے ہی بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور ان سے کہیں گے آپ کی دین ہی بہنیں جیسے کہ ہمارے اعتماد بھیجے مشکلات یہ جماعت واپس آئی اللہ کی شان سے واپس آئی تھی جہاں رائڈنگ میں ماہانہ مشورہ چل رہا تھا ہمارے سارے بزرگ جمع تھے جماعت پہنچی واپس اور اس کے ماہانہ مشورے کی مجلس میں سب بزرگوں کو وہاں کی داغداری سنائی اور وہاں کی احترام پہنچایا ہمارے بزرگوں کی گردنیں جھک گئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پایا کہ ہماری بہنیں صحیح کہتی ہیں ہماری بہنیں صحیح کہتی ہیں ان کی بھی حقیقت کرنی ہے ان کی بھی حقیقت کرنی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی جماعت بناؤ ابھی جماعت بناؤ اسی مسجد کی جماعت بناؤ تو الحمد اسی مشرق کی مسجد کی جماعت بن گئی پھر بزرگوں نے گھمایا کہ جو جماعت کام کر کے آئی ہے اس کی بھی ایک یا دو ساتھی اپنی مصروعات کر اس جماعت کے ساتھ کھائے تو وہ دو ساتھی جو ہے دوبارہ اس جماعت میں گئے اور وہ جماعت کا مصروعات کو لے کر گئی اور اللہ نے ان سے خوب کام خوب کام کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کی مصنوعات نے خوب دین کو دیا اور نمازیں سیکھی نمازیں اور کتنی پردے میں ہیں اس طرح مختلف ملکوں سے خطوط بھی آتے ہیں ہماری جماعتیں جاتی ہیں زبانیں بھی ان کے مرد کہتے ہیں کہ اپنے یہاں سے مستورات کی جماعتیں بھیجیں تاکہ ہماری مصنوعات میں دینداری آئے اور ان کی آخت بن جائے ان کی آخت بن جائے وہ اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے ورنہ ہماری مصنوعات کی آخت کو سبق ہو کون ان کو بتائے گا کون بتائے تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں اپنی مستورات کا ہم وقت اپنے گھروں میں ہم تعلیم کے حلقے قائم کریں اور اہتمام کے ساتھ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں اور گھروں میں جین کی باتیں ہو رہی ہوں کی باتیں ہو رہی ہوں اور دین کے مذاکرے دین کے مذاکرے ہو رہے ہوں اور مستورات کے فکر میں قرآن پاک تلاوت میں اور اعمال میں اپنے وقت لگا رہی ہوں گھر کے کاموں کو مختصر وقت میں کر کر گھر کے کاموں کو مختصر وقت میں کر کر باقی سارا وقت سامان دے لگا لیکن یہ جبھی ہوگا جبکہ ہماری مشکلات کا بھی ذہن بنا ہوا ہوگا اور ہمارے گھروں کے ماحول ایسے نہیں ہیں ہمارے گھروں کے ماحول آج ایسے نہیں ہیں کہ ہماری گھروں کے ماحول میں رہتے ہوئے دیندار بن جائیں اور دین کی جگہ پیدا ہو جائے اس کے لیے تو ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا اور ان کو ان سے ان کا وقت لگوانا ہوگا تو ان شاء اللہ پھر ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہوگی اور دین کے اعمال کا شوق پیدا ہوگا تو ہمارے کون کون سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مستورات کے پندرہ پندرہ دن ذمہ لیے ذرا ہاتھ پا کے چھائے بہت تھوڑے ہاتھ ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب متضر حالی جب جماعتیں یہاں آتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اپنی مصروعات میں کتنا وقت لگوایا ان کا وقت لے لگوایا بات ہے کہ آپ خود تو الحمدللہ ملک کے اندر پھر رہے ہیں اور ملک کے باہر سات مہینے کے سال بھی جا رہے ہیں یعنی گویا آپ خود تو تبلیغ کے آسمان سے اڑ رہے ہیں اور اپنی مصروعات کو آپ نے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ وہ تبلیغ کی زمین پہ چلنے والی بن جائے سروزہ بھی لگوایا ہو اچھا اتنا بتا دیجیے کہ آپ مجھے کتنے بھائی ایسے ہیں یہ سیروزے لگوائے الحمد للہ یہ تو کچھ ہاتھ للہ کافی ہاتھ اٹھتے ہیں لیکن بھائیوں روزہ کافی نہیں تین سے روزے لگ جائیں چار سے روزے لگ جائیں پھر بھی مصنوعات کو دیکھے پندرہ دن کے لیے تشکیل کروائیں پندرہ دن لگ جائیں تو چلے کے لے کر آئے چلہ لگ جائے تو پھر ان شاء اللہ اپنے مرکز والوں کی مرکز کی شورا والوں کے مشورے سے تین مہینے کے لیے ملکوں میں لے کر جائیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے پوری دنیا کے ہمارا عزم ہے کہ آپ سب کو دنیا میں جانے کا عزم ہے کہ نہیں بھائی سب کا عزم ہے نا بھائی پوری دنیا میں جائیں گے اللہ کے دین کو زندہ کریں گے انشاءاللہ اسی طرح بھائی اس طرح ہم سب کا پوری دنیا میں جانے کا عزم ہے اس طرح اپنی کے لیے بھی عزم کریں اپنی وسط کو بھی لے کر ان پوری دنیا میں جائیں گے بتائیے کون کون سے بھائی تیار ہیں دنیا مسلط میں جانے کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے ہاتھ کھائے ہیں عزم کیا ہے یہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں ہم لوگ اب اس کے لیے اپنی تیاری کرنی مسلط کا وقت لگوانا سیروزے لگوانا پندرہ دن لگوانا پھر چلا لگوانا اور پھر اس کے بعد تفصیل آپ کو مرکز والے بتا دیں گے اتنا وقت کی میں تفصیل عرض کروں جی تو آپ کو تفصیل معلوم ہو جائے گی ان کے خواہش پورے کرا کر پھر ان کو ہے ملکوں میں لے کر جائیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح ہم ان کو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت رسید سماتے ہیں ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہم نہیں دیتے ہم تو محنت کرتے ہیں ہم کیسے محنت کرتے ہیں ٹوٹی بوٹی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں ایسے اپنے بات کو لے کے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بٹوں کی بھی ہدایت کے ذریعے بنائیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری مصنوعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصنوعات کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے ان شاء اللہ سب تیار ہیں انشاءاللہ